حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بالوں کی تعداد بیس کے قریب تھی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار چھ سو تیس